مكمل عافیت ہمیشہ عافیت اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية الشكر على العافية واسألك الغنى عن الناس یا اللہ میں آپ سے ہمیشہ رہنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے خوشو والے دل کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے سچے یقین کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے سیدھے دین کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے ہر بلا سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے مکمل عافیت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے دائمی عافیت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے عافیت پر شکر کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے لوگوں سے مستغنا رہنے کا سوال کرتا ہوں